حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ان کا ایک غلام بھاگ کر دشمنوں کے پاس چلا گیا پھر مسلمان ان لوگوں پر غالب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام اس کو واپس کر دیا اور بطور غنیمت تقسیم نہیں فرمایا امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں یحییٰ بن ابی زائدہ کے علاوہ کسی دوسرے نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس کیا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھانوے